کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے